بے شمار اعمال کی قائم مقام دعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی برہمى برزكنى وعافنی بہدي اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کے کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا اللہ میری بخشش فرما دیجئے مجھ پر رحم فرمائیے اور مجھے عطا فرمائیے اور مجھے عافیت دے دیجئے اور مجھے ہدایت دے دیجئے اس کی تفصیل احادیث کے باب میں حدیث نمبر اکتیس میں ملاحظہ فرمائیں